ایسی ہی برات کریں گے جیسے آج انہوں نے ہم سے یہاں برات کر لی کزالک یریہم اللہ حسرات علیہم ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ان کے اعمال دکھائیں گے تاکہ ان کے اوپر حجت بنے ان کے اعمال اور ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا بات چل رہی تھی کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں زیادہ محبت ہوتی ہے جب کہ فرقۂ کو بھی اپنے معبودوں کے ساتھ معبودان باطلہ کے ساتھ فل جملہ محبت ہوتی ہے فرمایا کہ جب دنیا میں ہم کوئی تکلیف دیتے ہیں مصیبت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمیں نہیں پکارتے کسی اور کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے بتوں کو یا آگ کو یا کسی چیز کو اور پھر وہ پکارتے ہیں اپنے اس معبود کو جب کہ ان کا وہ معبود باطل ان کی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا پھر وہ دوسرے کسی اور کو پکارنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہ بھی ان کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا تو انہیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دنیا میں جب ان پر کوئی تکلیف آئی اور انہوں نے اپنے معبودوں وغیرہ کو پکارا اور کوئی اس تکلیف کا ازالہ سدباب نہیں ہوا تو انہیں یہ سمجھ دینا چاہیے کہ تکلیف دینے والا کوئی اور ہے اور تکلیف کو دور کرنے والا بھی کوئی اور ہے کیونکہ اللہ رب العزت سے جب بھی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں بعض اس میں کہیں جب ظاہراً قبولیت نظر نہ آئے تو وہ ہمارے مانگنے میں یا رزق میں لباس میں مانگنے کی ترتیب میں فرق ہوتا ہے ورنہ دعا قبول ہوتی ہے ایک دو مقامات تو ایسے ہیں کہ بالکل انسان کو یقین کامل ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا اور کئی اعتبار سے آزمایا بھی ہے ایک فرض نماز کے سلام کے بعد فوراً دعا مانگی جائے امام کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے جو انسان کو اپنی حاجت ہے وہ فوراً دل میں مانگ لے جیسے امام سلام پھیرتا ہے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ کا دفعہ آدمی پڑھے اور فوراً پوری توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو مانگے جو بھی اس کا مقصد ہے فرض نماز کے ساتھ دوسرا مقام جو جمعے کے دو خطبوں کے درمیان میں ہے بس اپنا مقصد پورے اہتمام سے مانگے ہاتھ اٹھانا اس میں ثابت نہیں ہے بس توجہ سے مانگے اور تیسرا جب انسان کے سامنے بیت اللہ شریف ہو تو توجہ کے ساتھ جیسے دعا مانگے وہ فوراً قبول ہوتی ہے کئی دفعہ ایسا آزمایا ہے کہ کوئی ایسی مہم پریشانی درپیش تھی کہ ادھر میں نے فرض نماز پڑھایا اور وہ اہم معاملہ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور ادھر دفتر میں پہنچ کر وہ مسئلہ الحمدللہ حل ہو گئے کہ تو یہ تین جگہیں ایک تو وہاں ہے اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمایا اپنے گھر کی تو دو تو آسان کام ہے کہ جو ساتھی نماز پڑھنے والے ہیں وہ اپنی اس مقصد کا اہتمام کریں لمحہ نے لکھا ہے جب قبول نہیں ہو رہی تو پھر اپنے رزق پر توجہ کرنی چاہیے لباس پر خوراک پر توجہ کرے کہیں اس میں حرام صحبہ تو نہیں آیا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی اس میں نماز عبادت کوئی قبول نہیں ہوتی جب حرام بات ہو اور یا پھر کہ مانگنے میں توجہ نہیں ہے پوری انابت نہیں خشیت نہیں ہے جب انسان دعا مانگ رہا ہو تو کسی اور طرف کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے میں پڑھ رہا تھا امام فخر الدین راضی رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور بزرگ ہیں تفسیر کبیر کے مصنف ہیں بہت بڑی تفسیر راضی تفسیر کبیر ہے تیس بتیس جلدوں میں تو انہوں نے اپنی خود ہی کوئی نصیحت وصیت جو کتاب لکھی ہے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ جب یہ میں کتاب لکھ رہا ہوں تو میری عمر اس وقت ستاون سال ہے میں نے اپنی زندگی کا تجربہ پورا حاصل کیا ہے کہ جب کامل توجہ ہر مسئلے میں اللہ رب العزت کی طرف ہو تو کبھی زندگی میں کوئی رسوائی نہیں ہوئی اور جب کبھی بھی اپنے امور میں توجہ اپنی غیر اللہ تعالیٰ کی تو رسوائی کا سامنا ہوا ہے تو انسان ظہری اسباب اختیار کرے یہ سنت ہے لیکن خالص توجہ اللہ کی طرف ہو کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے اور اس مانگنے میں توجہ کامل ہو توجہ کامل ہو کہ اس کے درمیان میں کوئی اور ترتیب ذہن میں نہ آ رہی ہو فوراً دعا قبول ہوتی ہے تو اہل ایمان پر جب مصیبت پریشانی آئے فوراً دعا مانگے ان ترتیب اور ان شرائط کے ساتھ تو دعا قبول ہوتی ہے اور جب فرقہ ظاللہ پر کوئی مصیبت آئے اور پھر وہ دعا مانگتے بھی رہیں اپنے معبودوں کو پکارتے بھی رہیں کچھ بھی کرتے رہیں تو وہ ان سے مصیبت دور نہیں ہوتی تو ان فرقہ ضاللہ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے بات کہ یہ ہمارے معبود یہ بدھ یا آگ یا کچھ ہم سے مصیبت دور نہیں کرتے یہ سنتے ہی نہیں ہیں سنتے ہیں تو سمجھتے ہی نہیں ہیں مصیبت کو دور نہیں کرتے جب دنیا میں یہ کسی قسم کے ذرہ برابر بھی کسی کام میں نہیں آ رہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کے مقابلے میں یہ معبودان باطلہ ہمارے کیا کام آئیں گے یہ سمجھانا مقصود ہے فرمایا کہ ان القوت اللہ جمیعہ اس جرون العذاب جب دنیاوی تکلیف کو دیکھتے ہیں اور اس کا ازالہ کوئی نہیں ہوتا ان کے معبودان باطلہ سے ان کا ازالہ نہیں ہوتا تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں طاقت اللہ رب العزت کی ہے اسی کی طرف سے یہ تکلیف اور مصیبت آئی اور اسی سے ہی اس کا حل ملے گا حل نصیب ہوگا اور کوئی صورت نہیں ہے اس مصیبت کے دور کرنے کی یہ دنیاوی اعتبار سے تو آخرت کے اعتبار سے بھی سمجھ لیں کہ وہ اللہ شدید العقاب اللہ رب العزت کی پکڑ سخت ہے تو آخر جب دنیا میں یہ کوئی نہیں کام آئے تو آخرت کے اعتبار سے کیا کام آئیں گے علماء نے اماں پارا کی تفسیر میں ایک صورت آتی ہے کہ ہم یہ نعمتیں آخرت میں دیں گے یہ نعمتیں دیں گے اس کے تحت لکھا ہے کہ جنتی کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو اس کا اثر دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے جس مقبول بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں نوازنا چاہتے ہیں اپنے انعامات سے تو اس کا اثر دنیا میں ہی اس پر شروع ہو جاتا ہے اللہ کی رضا نیک بندوں کا اس کی طرف رجحان ہر کسی سے وہ دعائیں لے رہا ہے نیک کام کر رہا ہے کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ساتھ خیر الناس معنفا الناس کہ کسی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا یہ مقبول ہونے کی دلیل ہے لوگوں کے لیے خیر خائی کے فیصلے کرنا خیر خائی پہنچانا اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل ہے ارکان اسلام کا پابند ہو گیا سنت کی طرف کوشش کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور یہ اس کا پرتاؤ ہے کہ دنیا میں اس کے اوپر یہ اثر شروع ہو گیا ہے لوگوں کی دعائیں اس کو مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے کسی کا محتاج اس کو نہیں بنایا ایک عزت کی زندگی جو اسے ملی وہ آخرت کے اعتبار سے جب کہ وہ ارکان اسلام کا پابند ہو بعض دفعہ یہ دنیاوی عزت آزمائش کی شکل میں ہوتی ہے کہ آدمی ارکان اسلام کا پابند نہ ہو عقیدہ صحیح نہ ہو اور نعمتیں زیادہ دیکھ کر یہ سمجھے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے جیسے مشرقین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم غلط تھے تو اتنے عرصے سے اتنے عرصے سے ہم بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا تو اصول دین کے خلاف کوئی شخص چل رہا ہے اور وہ پکڑا نہیں جا رہا قرآن مجید کی آیت ہے لیز دادو اسما کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں لیز دادو اسما کہ اور گناہ کر لیں اور گناہ کر لیں یہ مطلب نہیں کہ صاحب سروت کو جو ارکان اسلام کا پابند نہ ہو اور اس کو مال دولت دی صحت دے دی تو ہم آزمائش میں اس کو ڈال رہے ہیں کہ اور گناہ کر لے پھر دیکھیں گے جب ہمارے پاس آئے گا تو فرمایا کہ یہ جو معبودان باطلات اور ان کے پیروکار آخرت میں ان کا آمنا سامنا ہوگا اس تبر الزین طبع من الزی نہ طب العذاب و تقطعت بہم الاسباب پیروی کرنے والے اپنے متبعین جن کی پیروی جن کی بات مانتے تھے ان کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوگا تو یہ لوگ جو پیروکار پیروی کرنے والے تھے یہ ان کو کہیں گے جو ان کو غلط راستہ بتا رہے تھے یہ کر رہے تھے کچھ کر رہے تھے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کی نجات کی صورت بنے گی ہمارے ہماری بات مانو یہ صورت ہوگی یہ فائدہ ہوگا تو آپ کیوں نہیں آپ ہمیں نجات دلا رہے ہو تو جس کو قرآن مجید نے تیرویں پارے میں ذکر فرمایا کہ یہ دو راستے ہیں ایک رحمان کا راستہ ایک شیطان کا راستہ اللہ رب العزت کے راستے کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ شیطانی راستہ ہے غیر دینی راستہ ہے اور ان کا بڑا رہبر شیطان ہے تو شیطان اس کو ان کو کہے گا کہ میں نے آپ کو یہ باتیں کہی تھیں لیکن نہیں ہو سکا بوا عت تو وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ لیکن وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے نہیں تمہارے ساتھ نجات کی صورت کر سکا و تقت عط اب تھوڑی سی آپس میں ملاقات آمنا سامنا ایک دوسرے سے بات چیت ہو کر پھر ختم ہو جائے گی کہ ان کو سزا میں اور عذاب میں پکڑ لیا جائے گا جس کو سورہ فجر میں بیان فرمایا فیوم عز اللہ یو و عذابہ احد ولا یوسق و وسا احد کہ وہ ایسا منظر ہوگا کہ اس دن ایسی اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں کو سزا دیں گے کہ کوئی ایسا سزا دینے والا نہیں ہوگا ولا یوس و وسا احد اور جو پکڑا جائے گا مجرموں کو اس پکڑ سے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا اور وہ پکڑ خود بھی بہت سخت ہوگی جس کو سورہ وسما ایجاد البروج میں کہا ان نبت شرب کل شدید کہ پہلے تو مولت ہی مولت ڈھیل دیتے رہتے ہیں لیز داد اسما جو ابھی عرض کیا اور جب پکڑا تو پھر پکڑ بہت سخت ہے پھر چھڑا چھڑایا نہیں جا سکتا کوئی چھڑا نہیں سکتا تو جب یہ پیروکار اپنے ان متبعین سے یہ کہیں گے کہ اب ہماری نجات کا کوئی ذریعہ بنو کوئی سفارش کرو تم ہمیں دنیا میں گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے کہتے تھے تو سورہ تاہا میں بیان فرمایا کہ سید فرون بے عبادت یقون علیہم غدہ کہ اول تو وہ انکار کر دیں گے تم ہماری بات کب مانتے تھے ہم نے کب کہا تھا ہماری پیروی کرو کب ہماری تم بات مان رہے تھے کہ جیسے کہ کوئی ایسی صورت حال ہوئی نہیں جو اہل کتاب یہود و نصارہ دیگر تمام فرقہ صالح اسی میں داخل ہیں فرمایا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره رتن منهم كما تبرؤوا منا یہ پیروی کرنے والے گمراہ لوگ یہ کہیں گے درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے لو ان لنا کرتن رتن فن تبر کہ اللہ کاش کہ آپ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں ان کو بھی بھیجیں ہمیں بھی بھیجیں کہ جو لوگ ہمیں دین سے دوری کی تبلیغ کر رہے تھے اور اپنی پارٹی کی طرف ملا رہے تھے ان کو بھی بھیجیں اور ہمیں بھی بھیجیں پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ایک اور مقام پہ قرآن پاک نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی درخواست کو قبول بھی کر لیں اور ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیں تو تب بھی یہ لوگ دنیا میں آ کر دوبارہ راست پر نہیں آئیں گے وہ یہ تعویل کر لیں گے کہ بالفرض اگر ہمیں دوبارہ پکڑا گیا تو دوبارہ یوں ہی درخواست دے کے چھڑا لیں گے ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ لن کر رتن فن امن ہوم کما تبر اُمنہ یہ پیروکار اپنے متبعین کے بارے میں کہ اللہ ہمیں بھی دنیا میں بھیج اور جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ان کو بھی دنیا میں بھیج دنیا میں بھیجنے کے بعد پھر ہم ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے آخرت میں برات کر رہے ہیں تو دوسرے مقام پہ میں بتا رہا ہوں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ان کی درخواست قبول بھی کر لیں اور ان کو دنیا میں بھیج بھی دیں تو تب بھی یہ رائے راست کے اوپر نہیں آئیں گے ان کا شیطان ان کو یہ سبق پڑھا دے گا کہ دیکھو پھر اگر آخرت میں چلے گئے اور پھر پھنس گئے تو پھر درخواست کر لینا کہ دنیا میں واپسی کی تو پھر دنیا میں واپسی ہو جائے گی شیطان انسان کو تعویل کے ساتھ گمراہ کرتا ہے کوئی کسی کو یوں کہے کہ تم کافر ہو جاؤ مسلمان کیوں بنتے ہو چلو بن گئے ہو نمازی کیوں بنتے ہو اس طرح کوئی بھی نہیں کہتا تعویل کے ساتھ گمراہ کیا جاتا ہے دلیل کے ساتھ گمراہ کیا جاتا ہے اس کے کوئی احوال زمانہ کے باتیں سامنے لا کر گمراہ کیا جاتا ہے جیسے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ کیا ترتیب ہو رہی ہے انسان مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی کہ دلائل اور ایسے ایسے احوال مجبوریاں ضرورتیں یہاں اب ایسا ماحول آ گیا فلاں ہو گیا ہے دلائل کے ساتھ اصول دین سے ارکان اسلام سے دینی تشخص سے پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو فرمایا کہ ہم اس کو ان کو دنیا میں بھیج بھی دیں پھر بھی شیطان ان کو یہ سبق پڑھائے گا کہ اسی طرح ہی رہو پھر پھنس گئے تو پھر درخواست کر کے واپس آ جانا ایسا ہوگا نہیں اور پھر وہ جس کو انیسویں پارے میں بیان فرمایا الملک یوم عظن الحق للرحمن وکان یومن الکافرین عصیرہ کیا آج فیصلہ صرف اللہ رب العزت کا ہی ہوگا اسی کی بادشاہی ہے اور کافروں کے اوپر یہ دن بڑا مشکل ہے وہ یوم آز و ظالم علی یدی یقول یا تو اتخذت مع رسول سبیلا کہ کافر اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے کاٹ کاٹ کے کھائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا ان کے پیروکار کا ساتھ دیا ہوتا دوسرے شیاطین جو ہمیں گمراہ کر رہے تھے اسلام سے دوری کی ترتیبیں کر رہے تھے ان کا ساتھ دیا نہ ہوتا یا وئی لتا لم اتخذ فلانا خلیلا ہے افسوس کہ ہم نے فلانے فلانے کو اپنا رہبر اور رہنما نہ بنایا ہوتا کہ آج ہم گمراہ ہو گئے ہیں لقت اغلنی عن ذکر بعد اس جا وقان شیطان الانسان خزولہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیں ان شیاطین نے یا شیاطین کے پیروکار نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیں غافل کیا اور شیطان تو انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے تو فرمایا کزال کا یوریزم اللہ اعمال حسرات علیہم ہم ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے کہ یہ وہ معبود تھے جن کی تم عبادت کر رہے تھے اور یہی تم سے آج دور بھاگ رہے ہیں اور افسوس کے ساتھ یوں اب کاٹ رہے ہو اور آخری پارے میں فرمایا کہ وہ کن تو ترابا کہ افسوس یا لئی تنی کن تو ترابا کہ کاش مٹی ہو جائیں اور اس حساب و کتاب سے ہمیں نہ گزرنا پڑے تو فرمایا کہ ہم ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے ان کے اوپر حجت اور اتمام حجت کے طور پر تاکہ یہ انہیں پتہ چلے کہ دنیا میں کتنے سمجھانے والے آئے ہم بخار جی النار اور آج اللہ کے عذاب سے کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا